جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ تاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں لہٰذا مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے لڑو یاد رکھو کہ شیطان کی چالیں درقیقت کمزور ہیں